الا اللہ بسم اللہ الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم اجمعین فرض کریں ہم نے کسی کو ایک بہت ضروری میسیج کیا ہم اسکرین دیکھ رہے ہیں ڈبل ٹک ہو گیا پھر وہ نیلے رنگ کا بھی ہو گیا یعنی میسیج پڑھ لیا گیا بالکل اور اب انتظار شروع ہوتا ہے جی ایک منٹ گزرتا ہے دس منٹ گزرتے ہیں پھر مطلب ایک پورا گھنٹہ گزر جاتا ہے اور کوئی جواب نہیں آتا اس ایک گھنٹے کے اندر ہمارا ذہن کیا کرتا ہے کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید وہ شخص ڈرائیونگ کر رہا ہے یا یا کسی میٹنگ میں پھنسا ہوا ہے نہیں ایسا بہت کم ہوتا ہے بالکل ایسا ہم سوچتے ہی نہیں ہیں ہمارا دماغ فوراً سب سے بدترین کہانی گھڑتا ہے ہم کہتے ہیں کہ وہ مجھے جان بوجھ کر نظر انداز کر رہا ہے یا اسے تو میری پرواہ ہی نہیں یا شاید اس کے اندر بلا وجہ کا غرور آ گیا ہے صحیح ہم مطلب ایک سیکنڈ لگاتے ہیں اور سامنے والے کی پوری نیت کا فیصلہ کر ڈالتے ہیں اور آج کے اس فکری جائزے میں ہم بالکل اسی رویے کی جڑ تک جائیں گے آج ہم سید جہاں زیب آبدی کے فکری مضامین کے مجموعے جس کا نام ہے ہم فکری سے ہم راہی تک اس میں سے ایک انتہائی شاندار مضمون کا گہرا مطالعہ کر رہے ہیں جی اور اس مضمون کا عنوان ہے رشتوں کو سمجھنے اور تعلقات سنوارنے کا فن یہ بہت ہی گہرا موضوع ہے بہت گہرا اور ہمارا آج کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ کیوں ہمارے تعلقات کسی بڑی دشمنی سے نہیں بلکہ ہماری اپنی پیدا کردہ ان چھوٹی چھوٹی ذہنی کہانیوں اور مطلب بات چیت کی الجھاؤں کی وجہ سے ٹوٹتے ہیں دیکھیں یہ جو آپ نے میسج والی مثال دی ہے نا یہ اس پوری بحث کا سب سے طاقتور نقطۂ آغاز ہے کیونکہ یہ روزمرہ کا وہ تجربہ ہے جس سے ہم سب کبھی نہ کبھی گزرتے ہیں بالکل ہر انسان گزرتا ہے تو نفسیات کی زبان میں اگر ہم اس رویے کو سمجھیں تو دماغ دراصل توانائی بچانے کا عادی ہے وہ ہر چیز کا شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے اچھا مطلب دماغ محنت کرنے سے کتراتا ہے جی ہاں بالکل اب کسی شخص کے نہ بولنے یا دیر سے جواب دینے کے پیچھے درجنوں وجوہات ہو سکتی ہیں ہو سکتا ہے وہ کسی شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہو گھر میں کوئی ایمرجنسی ہو یا محض اس قدر تھکاوا ہو کہ اس کے پاس بات کرنے کی توانائی نہ ہو صحیح یہ سب ممکن ہے لیکن دماغ کے لیے ان تمام پہلوؤں پر غور کرنا ایک ایک امکان کو پرکھنا یہ ایک محنت طلب کام ہے اس لیے وہ سب سے آسان شارٹ کٹ لیتا ہے اور وہ شارٹ کٹ کیا ہے وہ یہ کہ یہ شخص برا ہے یا اس کی نیت خراب ہے سید جہان زیب آبدی نے اپنی تحلیر میں اسی فوری فیصلہ صادر کرنے یعنی جسے ہم جمپنگ ٹو کنکلوژنس کہتے ہیں اس عادت کو تعلقات کا سب سے بڑا قاتل قرار دیا ہے یعنی ہم حالات یا پس منظر کو دیکھے بغیر صرف ایک عمل کو پکڑتے ہیں اور اس پر پوری شخصیت کا لیبل چپکا دیتے ہیں میں سوچ رہی تھی کہ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے ہم کسی دو گھنٹے کی فلم کا صرف ایک سیکنڈ کا منظر دیکھ کر پوری کہانی کا فیصلہ کر لیں ارے واہ یہ بہت کمال کی تمثیل ہے واقعی ایک سیکنڈ کا منظر ہاں نا فرض کریں ہم نے ٹی وی لگایا اور اس ایک سیکنڈ میں ہیرو کسی پر بہت شدید غصہ کر رہا ہے یا کسی کو دھکا دے رہا ہے ہم فوراً کہیں گے کہ ارے یہ تو بڑا ظالم اور غصے والا کردار ہے بالکل ہم فوراً جج کر لیں گے لیکن اگر ہم نے پوری فلم دیکھی ہوتی تو ہمیں پتا چلتا کہ اس غصے کے پیچھے کتنی بڑی ناانصافی یا کوئی گہری مجبوری چھپی تھی ہم اصل زندگی میں بھی لوگوں کے ساتھ یہی کر رہے ہیں ہم ان کی زندگی کی پوری فلم نہیں دیکھتے بس ایک سین دیکھ کر فتوا لگا دیتے ہیں سو فیصد درست اور اس سے بھی آگے کی بات یہ ہے کہ ہم یہ فتوا صرف دوسروں پر لگاتے ہیں سائنس میں اسے فنڈامینٹل ایٹریبیوشن ایرر کہتے ہیں فنڈامینٹل ایٹریبیوشن ایرر یہ کیا ہوتا ہے یعنی جب ہم سے خود کوئی غلطی ہوتی ہے فرض کریں ہم نے کسی کو دیر سے جواب دیا تو ہم خود کو یہ کہہ کر معاف کر لیتے ہیں کہ میرے حالات ایسے تھے میں مصروف تھا یا میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی ہاں، ہاں، ہاں، بالکل ہم خود کو تو فورن مارجن دے دیتے ہیں لیکن جب وہی کام دوسرا کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی تو فطرت ہی خراب ہے ہم اپنے لیے حالات کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں اور دوسروں کے لیے ان کی شخصیت کو جہاں زیب آبدی اسی فرق کو مٹانے کی بات کرتے ہیں اور یہ فرق مٹانا کتنا ضروری ہے لیکن یہ فرق مٹے گا کیسے کیونکہ ہر انسان تو اپنے ہی تجربات اور اپنے ہی دماغ کے اندر قید ہے نا دیکھیں جب ہم شعوری طور پر یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ ہر انسان ایک مکمل پس منظر ماضی کے دکھوں اور حال کی الجھنوں کے ساتھ جی رہا ہے تو ہمارے اندر ایک خودکار طریقے سے ہمدردی یعنی ایمپتھی پیدا ہوتی ہے ہمدردی یعنی صرف ترس کھانا نہیں نہیں نہیں ترس کھانا الگ چیز ہے ایمپتھی کا مطلب محض ترس کھانا نہیں ہے بلکہ یہ ایک شعوری سوال ہے جو انسان خود سے پوچھتا ہے کہ کیا اس رویے کی کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے جو مجھے فی الحال معلوم نہیں کیا بات ہے یہ سوال تو واقعی ایک جادو کی طرح کام کر سکتا ہے انسان کو اس بدگمانی کے اندھیرے سے نکال کر فوراً ایک وسیع تر سوچ کی طرف لے آتا ہے بالکل اور تعلقات میں یہی سوچ بچاؤ کا کام کرتی لیکن دیکھیں فرض کریں ہم نے یہ سوچ لیا ہم نے دوسرے کے زاویے کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا اب ظاہر ہے اس کے لیے ہمیں بات چیت کرنی پڑے گی گفتگو کرنی پڑے گی تاکہ غلط فہمی دور ہو اور میرے خیال میں یہاں سے ایک نیا اور شاید سب سے خطرناک مرحلہ شروع ہوتا ہے وہ کیسے کیونکہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہماری گفتگو جسے مسئلے کا حل ہونا چاہیے تھا وہ خود ایک نیا تنازع کھڑا کر دیتی ہے بات رویوں سے نکل کر اب الفاظ کے چناؤ اور ابلاغ کے الجھاؤ تک آ جاتی ہے hmm. یہ بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے آپ نے کمیونیکیشن کا بحران ہاں نا ہم اپنا ایک سادہ سا احساس بیان کرتے ہیں اور سامنے والا اسے ایک شدید حملہ یا الزام سمجھ کر دفاعی محاذ سنبھال لیتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے یہ دراصل انسانی ابلاغ کا یعنی کمیونیکیشن کا سب سے پیچیدہ اور نازک پہلو ہے ہم یہ فرض کر کے بیٹھتے ہیں کہ ہم نے جو الفاظ اپنے منہ سے ادا کیے سامنے والے کے دماغ میں بھی بالکل وہی مانی اور وہی تصویر بنی ہوگی جو کہ ظاہر نہیں نہیں بنتی بنتی بالکل حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے سننے والا ان الفاظ کو ویسے نہیں سنتا جیسے ہم بول رہے ہیں بلکہ وہ انہیں اپنے ذہنی سانچے اپنے ماضی کے تجربات اور اپنے احساس عدم تحفظ کے فلٹر سے گزار کر سنتا ہے یعنی الفاظ ایک فلٹر سے گزرتے ہیں اور ان کا رنگ ہی بدل جاتا ہے جی ماخذ میں اس بات کو بڑی باریک بینی سے کھولا گیا ہے کہ زیادہ تر جھگڑے اصل مسئلے پر ہوتے ہی نہیں ہیں وہ بات کو غلط انداز میں کہنے یا غلط انداز میں سمجھنے کی وجہ سے ہوتے ہیں اور اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اپنے اصل جذبات کو براہ راست بیان کرنے سے ڈرتے ہیں کیا مطلب جذبات کو براہ راست بیان کرنے سے ڈرتے ہیں اس کی کوئی عملی مثال دیں یہ بات تھوڑی گہری ہو گئی ہے دیکھیں انسانی نفسیات میں کمزوری دکھانا ایک مشکل کام ہے فرض کریں ایک شخص کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اسے تعلق میں نظر انداز کیا جا رہا ہے یا اس کی اہمیت کم ہو گئی ہے صحیح یہ تو ایک دکھ کا احساس ہے بالکل دکھ ہے لیکن وہ شخص آ کر یہ نہیں کہے گا کہ مجھے مجھے دکھ ہے کہ تم وقت نہیں دے رہے کیونکہ اس میں ایک کمزوری کا پہلو ہے اسے لگتا ہے کہ ایسا کہنے سے وہ چھوٹا ہو جائے گا اچھا تو پھر وہ کیا کرتا ہے وہ اس دکھ کو غصے کے لبادے میں چھپائے گا اور آ کر کہے گا تمہیں تو بس اپنے کام سے غرض ہے تم تو انتہائی خود غرض ہو گئے ہو ارے واہ یعنی وہ غصہ دکھا رہا ہے لیکن اندر سے وہ ہرٹ ہے بالکل اب بظاہر وہ جارحانہ اور غصے میں لگ رہا ہے لیکن اس غصے کے پیچھے دراصل اس کے نظر انداز کیے جانے کا شدید دکھ چھپا ہے سننے والا چونکہ صرف غصہ دیکھتا ہے اس لیے وہ دکھ کو سمجھے بغیر فوراً جوابی حملہ کر دیتا ہے او یہ تو ایک انتہائی خوفناک سائیکل ہے اور مجھے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم دراصل ایک دوسرے کی بات سننے کے لیے سنتے ہی نہیں ہیں ہم تو صرف اپنا جواب تیار کرنے کے لیے خاموش ہوتے ہیں یہ آپ نے بہت زبردست بات کہی ہم سنتے نہیں ہیں ہم بس انتظار کرتے ہیں کہ کب ہماری باری آئے یعنی سامنے والا ابھی اپنی بات کے درمیان میں ہوتا ہے اور ہم اپنے دماغ میں ایک پانچ نکاتی مقالہ تیار کر رہے ہوتے ہیں کہ اس نے جیسے ہی سانس لینے کے لیے رکنا ہے میں نے یہ تابڑ توڑ دلائل کا حملہ کرنا ہے ہم یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ ان الفاظ کی طے میں کیا درد چھپا ہے اور یہی وہ جگہ ہے جہاں توجہ سے سننے یا جسے ہم ایکٹیو لسننگ کہتے ہیں اس کا فن کام آتا ہے کتاب اس بات پر بہت زور دیتی ہے کہ محض خاموش رہنے کا نام سننا نہیں ہے تو پھر اصل میں سننا کیا ہے جب ہم حقیقی معنوں میں کسی کی بات سنتے ہیں یعنی اپنے فون کو سائٹ پر رکھ کر آنکھوں میں دیکھ کر اور اپنے پورے رویے سے یہ احساس دلاتے ہیں کہ اس وقت میرے لیے تمہاری بات سب سے اہم ہے تو آپ یقین جانے ایک جادوئی اثر ہوتا ہے واقعی مطلب صرف توجہ دینے سے جی بولنے والے کے غصے کی شدت اور اس کا دفاعی رویہ وہیں آدھا رہ جاتا ہے کیونکہ اس کے لاشعور کو یہ پیغام مل جاتا ہے کہ وہ کسی دشمن کے سامنے نہیں بیٹھا ہمیں الفاظ سے زیادہ ان کی کیفیت پر کان دھرنے کی عادت ڈالنی چاہیے کیفیت پر کان دھیرنا یہ بہت خوبصورت لفظ ہے اگر کوئی تلخ لہجے میں بول رہا ہے تو اس کے لہجے پر تنقید کرنے کے بجائے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ تلخی کس اندرونی زخم کی وجہ سے باہر آ رہی ہے بالکل صحیح لیکن اگر ہم اسی گفتگو کو تھوڑا اور آگے بڑھائیں جب دو لوگ بات کر رہے ہیں تو یہ تو پتھر پر لکیر ہے کہ اختلاف بھی ہوگا اختلاف تو لازمی حصہ ہے کسی بھی تعلق کا کوئی بھی دو افراد چاہے ان کی کتنی ہی گہری دوستی ہو یا وہ ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہو ہر معاملے پر سو فیصد ایک جیسا نہیں سوچ سکتے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ اختلاف سامنے آ جائے جب دونوں کے زاویے بالکل متصادم ہو تو اس وقت کیا کیا جائے کیونکہ اس وقت تو ایک جنگ کا سا سما ہوتا ہے دیکھیں اختلاف بجائے خود کوئی بری چیز نہیں ہے یہ تو زندہ اور متحرک رشتوں کی علامت ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس اختلاف کو ہینڈل کیسے کرتے ہیں ماخذ میں ایک انتہائی گہرا اصول بیان کیا گیا ہے وہ کیا جب بحث شروع ہو تو اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا ہمارا مقصد بحث جیتنا ہے یا مسئلہ حل کرنا ہے جیتنا یا مسئلہ حل کرنا بہت بڑا فرق ہے ان دونوں میں بہت بڑا جب ہم بحث جیتنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم لاشعوری طور پر دوسرے انسان کو اپنا حریف یا دشمن مان لیتے ہیں ہم اپنی انا کی تسکین کے لیے اسے نیچا دکھانا چاہتے ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بحث شاید ہم جیت جائیں لیکن تعلق لازمن ہار جاتے ہیں اور تعلق ہار جانا تو سب سے بڑا نقصان ہے بالکل اس کے برعکس جب مقصد مسئلہ حل کرنا ہو تو ہم دوسرے کو حریف نہیں بلکہ ایک شریک کار سمجھتے ہیں جس کا زاویہ ہم سے مختلف ہے مسئلہ ہمارا مشترکہ دشمن بن جاتا ہے اور ہم دونوں ایک ٹیم بن کر اس کا مقابلہ کرتے ہیں سننے میں تو یہ بہت آئیڈیل اور کتابی بات لگتی ہے لیکن میں یہاں تھوڑا سا چیلنج کروں گی آپ کو جی جی بالکل پوچھیں جب کسی کی کوئی بات سیدھا دل پر جا کر لگتی ہے جب کوئی ایسی طنز کی تیر اندازی کرتا ہے جو آپ کی عزت نفس کو چھلنی کر دے تو اس وقت یہ سوچنا کہ او ہم ایک ٹیم ہیں یہ تقریباً ناممکن ہوتا ہے انسان کے اندر کا ایک قدرتی دفاعی نظام ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور دل چاہتا ہے کہ فوراً کوئی ایسا جواب دیا جائے جو سامنے والے کو بھی ویسی ہی تکلیف دے جیسی مجھے ہوئی ہے میں آپ کی بات سے سو فیصد متفق ہوں اور عملی زندگی کی تلخ حقیقت یہی ہے تو پھر کتاب میں اس کا کیا حل بتایا گیا ہے کیونکہ پریکٹیکلی تو یہ بہت مشکل ہے کتاب میں اس کے حل کے طور پر خاموشی اور توقف یعنی پوز لینے کا ذکر کیا گیا ہے اب آئیے ذرا اس کی سائنس کو سمجھتے ہیں کہ یہ توقف یا پوز ضروری کیوں ہیں جی سائنس کیا کہتی ہے اس بارے میں جب ہمیں غصہ آتا ہے یا ہم ہرٹ ہوتے ہیں تو ہمارے دماغ کا وہ حصہ جو منطق اور سوچ سمجھ کو کنٹرول کرتا ہے وہ وقتی طور پر شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے اچھا مطلب کام کرنا بند کر دیتا ہے جی اور دماغ کا جو بکا والا حصہ ہے جسے ہم ایمیک ڈالا کہتے ہیں وہ کنٹرول سنبھال لیتا ہے اسے ہم نفسیات میں ایمیک ڈالا ہائی جیک کہتے ہیں اس حالت میں ہم جو بھی فوری رد عمل دیں گے وہ لازمان تباہ کن ہوگا کیونکہ اس وقت منطق تو کام ہی نہیں کر رہی ہوتی صرف جذبات ہوتے ہیں بالکل وہ وہ چاہے دس سیکنڈ کا ہو یا ہم اس کمرے سے باہر نکل کر دس منٹ بعد واپس آئیں وہ دراصل ہمارے دماغ کو دوبارہ لاجک کی طرف آنے کا وقت دیتا ہے یعنی یہ پوز لینا بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی مینول گاڑی میں گیئر تبدیل کرنے سے پہلے کلچ دبانا اگر ہم کلچ دبائے بغیر زبردستی گیئر بدلنے کی کوشش کریں گے تو نہ صرف خوفناک آواز آئے گی بلکہ گاڑی کا سارا سسٹم بھی تباہ ہو جائے گا کیا زبردست اور سو فیصد درست مثال دیا آپ نے بالکل یہی ہوتا ہے تو غصے اور جذبات کے درمیان وہ خاموشی اور توقف دراصل وہ کلچ ہے جو اگلے گیئر تک جانے کا راستہ ہموار کرتا ہے اگر ہم پوز نہیں لیں گے تو تعلقات کے گیر آپس میں رگڑ کھا کر ٹوٹ جائیں گے ہم جواب دینے کے قابل ہوتے ہیں تو الفاظ کا چناؤ کیسا ہونا چاہیے اس پر مصنف نے ایک بہت ہی شاندار اور عملی نقطہ دیا ہے ہم عموماً الزام تراشی سے بات شروع کرتے ہیں جیسے کہ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں تم تو ہمیشہ ایسا کرتے ہو تمہیں تو کبھی میری پرواہ رہی ہی نہیں جب ہم گفتگو میں یہ تم والا انداز اختیار کرتے ہیں تو سامنے والا اسے ایک برائے راست حملہ سمجھتا ہے اور وہیں سے اپنے دفاع میں کھڑا ہو جاتا ہے یہ تو واقعی ہم سب کی عادت ہے تو اس کا متبادل کیا ہے اس کے برعکس اگر اسی بات کو احساس کے زاویے سے کہا جائے جیسے جب یہ واقعہ ہوتا ہے تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید میری اہمیت نہیں رہی اب دیکھیں ہم نے کسی پر کوئی الزام نہیں لگایا کسی کو کٹہرے میں نہیں کھڑا کیا ہم نے صرف اپنی کیفیت بیان کی ہے جی بالکل یہ انداز گفتگو کی تلخی کو ختم کر دیتا ہے اور دوسرا شخص خود بخود ہمارے دکھ کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے یہ تو واقعی پوری گیم چینج کرنے والی بات ہے یعنی سارا ملبہ دوسرے پر ڈالنے کے بجائے اپنے احساس کی ذمہ داری خود لینا لیکن دیکھیں ہم نے رویوں کے پس منظر پر بات کر لی ہم نے کمیونیکیشن اور الفاظ کے چناؤ پر بھی بات کر لی یہ سب تو وہ چیزیں ہیں جو ہم باہر کی دنیا میں پرفارم کر رہے ہیں جی ظاہری اعمال ہیں اگر ہم تھوڑا اور اندر کی طرف جائیں تو کتاب اس بات پر بہت زور دیتی ہے کہ تعلقات کی خرابی کی اصل اور سب سے گہری وجہ صرف دوسرے لوگ یا ان کے رویے نہیں ہوتے بلکہ یہ ہماری اپنی حد سے بڑی ہوئی غیر حقیقت پسندانہ توقعات ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہر شخص بالکل ہمارے ذہن کے بنائے ہوئے خاکے کے مطابق سوچے اور عمل کرے بالکل اور یہی وہ مقام ہے جہاں مصنف نے وسط قلب کے تصور کو متعارف کرایا ہے ہم ایک بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں کہ ہم دنیا کی ہر چیز کو پرسنل بنا لیتے ہیں پرسنل بنا لیتے ہیں مطلب ہر بات کو اپنے اوپر لے لیتے ہیں جی دفتر میں اگر کسی کولیگ نے ذرا اکھڑے ہوئے لہجے میں بات کی تو ہم اسے فوراً اپنی توہین سمجھ لیتے ہیں اور یہ فرض کر لیتے ہیں کہ اس نے کوئی سازش کی ہے ہم یہ مارجن ہی نہیں دیتے کہ ہو سکتا ہے وہ رات بھر سویا نہ ہو یا اسے کوئی مالی پریشانی لاحق ہو ہاں ہم دوسرے کے حالات کو تو دیکھتے ہی نہیں ہے یہ جو ہر بات کو اپنی ذات پر حملہ سمجھنے کی حساسیت ہے یہ انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے زیب آبدی کے بقول ہمیں لوگوں کو ان کی نفسیاتی ساخت ان کے حالات اور ان کی حدود کے ساتھ ویسا ہی قبول کرنا چاہیے جیسے وہ ہیں یہاں مجھے ایک اور الجھن ہو رہی ہے اور مجھے یقین ہے کہ جو بھی یہ فکری جائزہ سن رہا ہے اس کے ذہن میں بھی یہ سوال اٹھا ہوگا جی بتائیں کیا الجھن ہے اگر ہم ہر وقت دوسروں کے رویوں کو ان کے حالات کا نتیجہ سمجھ کر معاف کرتے رہیں ان کی خامیوں کو نظر انداز کرتے رہیں تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ایک طرح سے سمجھوتا کر رہے ہیں اچھا یہ ایک عام تاثر پایا جاتا ہے ویسے ہم نہ کیا ہم لوگوں کو یہ کھلی چھٹی نہیں دے رہے کہ وہ ہمارے ساتھ جیسا مرضی سلوک کریں کیا ہم ایک کامل متوازن اور پرفیکٹ رشتے کی امید ہی چھوڑ دیں یہ بہت اہم سوال ہے کیونکہ وسط قلب اور بے وقوفی میں فرق کرنا ضروری ہے وسط قلب کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم کوئی حد کوئی باؤنڈری نہ رکھیں اور لوگوں کو خود کو روندنے کی اجازت دے دیں تو پھر اصل مطلب کیا ہے اس کا اس کا اصل مطلب اپنے اندر حقیقت پسندی پیدا کرنا ہے وہ حقیقت پسندی یہ ہے کہ اس دنیا میں اس روح زمین پر کوئی ایک بھی انسان کامل یا پرفیکٹ نہیں ہے جس میں ہم خود بھی شامل ہیں یہ تسلیم کرنا واقعی مشکل ہوتا ہے کہ ہم بھی پرفیکٹ نہیں ہیں پرفیکٹ دوستوں یا پرفیکٹ رشتوں کی تلاش سراب کے پیچھے بھاگنے کے مترادف ہے اور یہ تلاش انسان کو آخرکار بالکل تنہا کر دیتی ہے وسط قلب یہ ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ جیسے ہمارے اندر خامیاں ہیں اور ہمیں معافی اور درگزر کی ضرورت پڑتی ہے ویسے ہی سامنے والے کو بھی پڑتی ہے یعنی دوسروں کی خامیوں کے ساتھ ان کی خوبیوں پر نظر رکھنا بصیرت کی علامت ہے بالکل اور خوبیوں پر نظر رکھے سے یاد آیا ماخذ میں قدردانی یعنی اپریسیشن کے پہلو پر بھی بہت گہری بات کی گئی ہے او قدردانی یہ تو جیسے ہمارے معاشرے سے غائب ہی ہوتی جا رہی ہے ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم مائکروسکوپ لگا کر دوسروں کی غلطیاں ڈھونڈتے ہیں لیکن اگر کوئی ہمارے لیے کچھ اچھا کر دے کوئی چھوٹی سی مہربانی کر دے تو ہمارے پاس تعریف کے دو بول نہیں ہوتے اور یہی سب سے بڑی ٹریجڈی ہے ہم اپنوں کی اچھائیوں کو ٹیکن فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں یعنی فرض کر لیتے ہیں کہ یہ تو ان کا فرض تھا حالانکہ انسانی فطرت یہ ہے کہ وہ وہاں زیادہ خلوص محنت اور محبت کے ساتھ جڑتا ہے جہاں اس کی چھوٹی چھوٹی کوششوں کو سراہا جاتا ہے جہاں اسے قدر و اہمیت کا احساس دلایا جاتا ہے جی بالکل قدردانی کے چند الفاظ کسی بھی تعلق میں ایک ایسی مثبت توانائی بھر دیتے ہیں جو بڑے سے بڑے اختلاف کے وقت ایک مضبوط ڈھال کا کام کرتی ہے کیا کمال تجزیہ ہے اگر ہم اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو سید جہنزیب آبدی کے اس مضمون رشتوں کو سمجھنے اور تعلقات سنوارنے کا فن اس کا نچوڑ یہ ہے کہ تعلقات کوئی وینڈنگ مشین نہیں ہے کہ ہم نے سکے ڈالے بٹن دبایا اور ہماری مرضی کا پرفیکٹ تعلق باہر آ گیا بہت خوبصورت بات واقعی یہ کوئی مشینی عمل نہیں ہے یہ جذبات کا کوئی آٹو پائلٹ نظام نہیں ہے یہ شعور کی حکمت کی اور سب سے بڑھ کر انسان دوستی کی ایک مسلسل ریاضت ہے کسی کے رویے پر فوراً حتمی فیصلہ صادر کرنے سے گریز کرنا غصے کی حالت میں اس توقف یا پوز کے کلچ کو استعمال کرنا گفتگو میں صرف اپنے الفاظ نہیں بلکہ دوسرے کی کیفیت کو سننا اور اپنے اندر وسطیں کلب پیدا کرنا یہی وہ اجزاء ہیں جو سطحی اور کمزور رشتوں کو ایک گہرے مستحکم اور پرسکون تعلق میں بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں اور یہ سب کچھ راتوں رات نہیں ہوتا یہ ایک شعوری طرز فکر ہے جسے روزانہ کی بنیاد پر پریکٹس کرنا پڑتا ہے بالکل یہ تحریر دراصل ہمیں دوسروں کی اصلاح کرنے کے بجائے اپنے اندر جھانکنے اور خود کو بہتر بنانے کا ایک آئینہ فراہم کرتی ہے جی ہم خود بدلیں گے تو رشتے خود بخود سنورنا شروع ہو جائیں گے تو اس گہرے مطالعے کے اختتام پر میں ایک ایسا سوال چھوڑنا چاہتی ہوں جو ہم سب کو اکیلے میں بیٹھ کر خود سے پوچھنا چاہیے ہم زندگی بھر یہی شکایت کرتے ہیں کہ دنیا ہمیں نہیں سمجھتی لوگ ہمارے معیار پر پورا نہیں اترتے رشتوں نے ہمیں صرف مایوسی دی ہے لیکن اگر دنیا کا ہر تعلق اور لوگوں کا ہر رویہ دراصل ہماری اپنی ہی پیدا کردہ غیر حقیقت پسندانہ توقعات کا عکس ہو تو یہ بہت گہری بات ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم دوسروں کو پرکھنے اور ان کی خامیاں نکالنے کی اس مسلسل کوشش میں دراصل اپنے ہی اندر چھپی ہوئی خامیوں اور اپنی ہی انا کا سامنا کرنے سے بھاگ رہے ہیں ذرا سوچیے گا ضرور واقعی یہ ایک انتہائی گہری اور خود احتسابی کی دعوت دینے والی بات ہے سوچنے کا مقام ہے آج کے اس فکری جائزے میں بس اتنا ہی خدا حافظ